اب اس نشست کے آخری مہمان بطل حریت اور ایوانوں میں باطل کا تعاقب کرنے والے عظیم مرد مجاہد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب میں ان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں آپ ذرا اللہ کا نام بلند کیجئے نعرہ نعرہ تکبیر تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ جمعیت علماء السلام جمعیت علماء السلام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہم ملالیہ السلام علیکم سلام کا جواب ذرا السلام علیکم جاگ رہے نا انشاءاللہ اللہ بھاگیں گے تو نہیں انشاءاللہ جو نہیں بھاگتے وہ ذرا ہاتھ بلند کرے میں دیکھنا چاہتا ہوں پیچھے بنگلہ دیش والے ذرا ہاتھ ہلائیں تاکہ پتہ لگے کہ آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں جزاکم اللہ خیر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستكفيه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستكفيه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل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 عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخزب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخزب ومن كان يطب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يجتمع غبار خيل الله في أن فمر دخان والنار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب مسلمانوں سنبل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا مسلمانوں سنبل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں انجلس کے ساحل پر مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا جہاں سے تین سو تیرہ چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے امی مر کر حیاتی جاویداں پانے کا وقت آیا سنو وہ روزہ اطہر سے ایک آواز آتی ہے سنو وہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے سنو وہ یا ادھر سے ایک آواز آتی ہے مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا ان اللہ و علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم انتہائی قابل احترام صدر جلسہ سٹیج پر تشریف فرما زعماء قوم اور بہت دیر تک جاگنے والے شمع رسانت کے پروانوں میں اپنی گفتگو کا آغاز اس دور کے ایک عظیم انسان کے کلام سے کر رہا ہوں اور موجودہ ماحول میں اس کی مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کروں گا ایک ایسا آدمی جس نے داروم دیوبند کے مسند اہتمام پر ساٹھ سال گزارے ایک درد انگیز کلام ہے ہندوستان میں ایک عالم کا کلام ہے لیکن آپ پاکستانی ماحول کے ساتھ عجیب تدبیق پیدا ہوتی ہے میں اپنی گفتگو شروع کرنے کے لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو شکست کشتی ہے تیز دارا نظر سے رو پوش ہے کنارا نہیں یہ کوئی نہ خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو قدم قدم پہ خوف رہزن زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن تمہیں محبت سے کام لے لو کبھی تقاضا وفا ہے ہم سے کبھی مذاقی جفا ہے ہم سے تمام دنیا خفا ہے ہم سے تم ہی محبت سے کام لے لو یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے تم اپنے دامن میں آ جا کا تمام اپنے غلام لے لو عجیب مشکل میں کارواں ہیں نہ کوئی زیادہ نہ پاسبا ہیں بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن اٹھو ذرا انتقام لے لو یہ دل میں ارما ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں میں ان کو حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو پاکستان کی ایک آزاد ریاست کے فضا میں اس کی ایک عجیب تدبیق پیدا ہوتی ہے نظریاتی لوگ پریشان ہیں غیر نظریاتی لوگ پریشان نہیں اب ہمارا گناہ کیا ہے ہم مخصوص قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے سر پر پگڑی ہوتی ہے داڑھی ہوتی ہے ہم مسجد اور مدرسے والے لوگ ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں ہماری گھر والیاں پردہ کرتی ہیں ہم لاکھوں میں پہچانے جاتے ہیں ہم ایک تاریخ رکھتے ہیں لیکن پاکستان کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں پاکستان جو پاک سرزمین ہے اور کلمے کی بنیاد پر اس کو بنایا گیا ہے اور جس کی بنیاد میں علماء کا خون موجود ہے شیوخ حدیث شیوخ القرآن کا خون موجود ہے آج یہاں پر نہ عدلیہ مظلوم ہے نہ یہاں پر جمہوریت مظلوم ہے نہ انتظامیہ مظلوم ہے نہ یہاں پر پریس والے مظلوم ہیں اگر مظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ مظلوم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ مظلوم ہے کاش پاکستان نہ بن چکا ہوتا اور اکھنڈ بھارت کے اندر ہم ہندوؤں سے لڑ کے اپنے نبی کی عزت کو محفوظ کرتے کتنا مزہ آتا ہمارے بچے یتیم ہوتے ہماری بیویوں کا سہاگ اجڑ جاتا لیکن ہمیں اپنے مرنے اور شہید ہونے پر اعزاز افتخار ہوتا کہ جن سے ہم لڑ رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کا نام لینے والا نہیں اور یہاں پاکستان کی سرزمین میں تو ان سے لڑا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام والسلام کے غلام اپنے آپ کو کہتے ہیں اور جب وہ دعویٰ کرتے ہیں محبت کا تو ہم سے بڑھ کے ان کا دعویٰ ہوتا ہے عالمی مجلس تحافظ ختم نبوت والو آپ نے کچھ بیداری پیدا کی ہے تو یہ لوگ اس قانون کو چھیڑنے سے ہچکچا رہے ہیں اگر آپ نے یہ بیداری نہ پیدا کی ہوتی تو آج بہت پہلے جو ذوالفقار علی بٹو کے زمانے میں جو کام ہو گیا تھا یہ واپس لے لیتے ایک ایسے وطن کے اندر ہم ختم نبوت کے جلسے کر رہے ہیں جہاں کا صدر بھی مسلمان چپڑاسی بھی مسلمان وزیر اعظم بھی مسلمان ہے احمد ہی نہیں ہے فور بھی مسلمان ہے سارا کا سارا عملہ مسلمان ہے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ان سے بھیک مانگنی پڑتی ہے ہمیں تحریک چلانی پڑتی ہے جاؤ دیکھنے والو دیکھ لو سعید عطا اللہ شاہ بخاری کے جیب میں پاکستان کا شاہدی کارڈ تھا مولانا یوسف بنوری پاکستانی تھے خواجہ خان محمد پاکستانی تھے میں بول رہا ہوں پاکستانی ہوں جاؤ ڈی سی کے دفتر میں میرا ڈومیسائل چیک کرو مہمان کے کاغذات میں مجھے پاکستانی لکھا ہے شناختی کارڈ آفس فارم بے میں میرا نام لکھا ہوا ہے لیکن میں ختم نبوت پر عقیدہ رکھتا ہوں میں صحابہ کی عظمت کی بات کرتا ہوں میں قرآن مجید کی عظمت کی بات کرتا ہوں میں اولیاء کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں میں آزادی سے رہنا چاہتا ہوں تو آج مجھ پر یہ اتنی گٹن بڑھا دی گئی ہے کہ مجھ سے دوسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے اور آج مجھ سے یوں سلوک کیا جا رہا ہے ہمیں دہشت بھی کے تانے بھی سننے پڑے اور ہم نے بنیاد پرستی کے تانے بھی سننے پڑے اور ہم نے اس قسم کے تانے بھی سننے پڑے لیکن دنیا والوں معلوم کرو ہمارا تعارف کیا ہے ہمارا ماضی کیا ہے ہمارا حال کیا ہے ہماری تاریخ کیا ہے ہمارے پچھلے واقعات کیا ہیں اگر آپ کو ہمارے پچھلے واقعات معلوم ہے تو ہم سے یہ امید نہیں رکھو گے کہ یہ اپنا سبق چھوڑ دیں گے یہ اپنا دست چھوڑ دیں گے ہر سال آ کر یہاں پر چناب نگر کی سرزمین پر تجدید یاد کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ مولا تیرے نبی کی عزت میری عزت سے بڑھ کر ہے مولا تیرے نبی کی عزت میرے باپ کی عزت سے بڑھ کر ہے مولا تیرے نبی کی عزت میرے بھائی کی عزت سے بڑھ کر ہے مولا تیرے نبی کی عزت میرے کاروبار میرے بی بچوں سے بڑھ کر ہے جب میں بیوی کے لیے لڑ سکتا ہوں اور جب میں کاروبار کے لیے لڑ سکتا ہوں مولا تیرے نبی کی عزت کے لیے میں کیوں نہیں لڑ سکتا اگر دنیا روشن خیال ہو گئی ہے مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں دنیا امریکہ سے ڈرتی ہے مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں دنیا والے ترقی کے نام پر عقیدے کی بات نہیں کرتے کرتے مذہب کی بات نہیں کرتے یا ختم نبوت کی بات نہیں کرتے تو کہہ دینا چاہیے کہ پاکستان کے ماحول میں ایسے منچلے بھی موجود ہیں کہ انشاءاللہ ختم نبوت کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ انتہائی قابل احترام سامین مجھے کوئی آدمی جواب دے کہ خواجہ نازم الدین کے زمانے میں جب تاریخ چلی سعید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے چلائی تو گولی کیوں چلائی گئی گولی چلانے کا حق تو نہیں تھا ہم پر عام علماء پر یہ فتوہ لگتا ہے کہ یہ کانگریسی ہیں حضرت مدنی سے محبت کرتے ہیں یہ پاکستان کی تحریک میں نہیں تھے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری امیری شریعت پر تو یہ فتوہ بھی نہیں لگا وہ جمعیت علماء ہند میں نہیں تھے یاداشت ٹھیک کرو وہ مجلس حرار اسلام میں تھے اور پاکستان کی حمایت کی اور مجلس حرار اسلام کو مسلم لیگ میں ضم کر دیا انہوں نے یہاں پلاٹ کا کلیم نہیں کیا مکان ان کا نہیں تھا کوئی مفاد نہیں لیا پاکستان سے اس تاریخ میں شامل تھے لیکن جب وہ اپنے نانا کی عزت کی بات کرتے ہیں ان پہ گولی کیوں چلائی جاتی ہے پندرہ ہزار کی تعداد کے اندر عطا اللہ شاہ بخاری کے کارکنوں کو شہید کیا گیا یہ پاکستان کی تاریخ ہے ہمیں آپ اشتعال میں نہ لائیں ہم بلوچستان کے قوم پرست نہیں ہیں کہ پاکستان کو برا بلا کہیں گے ہم وہ قوم پرست نہیں ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں ہمارا دامن ان قسم کے تانوں سے پاک ہے پاکستان ہمارا ملک ہے پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا ہوا ہے آپ جتنے حکمران آتے ہو آپ کلمے سے دور لے جاتے ہو انشاءاللہ اب تبدیلی آئے گی تبدیلی عمران کی بنیاد پر نہیں آئے گی تبدیلی زرداری کی بنیاد پر نہیں آئے گی تبدیلی نواز شریف کی بنیاد پر نہیں آئے گی کسی قوم پرست سیاستدان کی بنیاد پر نہیں آئے گی تبدیلی تب آتی ہے کہ جب کوئی تبدیلی لانے والے خون دینا جانتے ہوں خون جو دے سکتا ہے وہی تبدیلی لائے گا میں نے ترمیزی شریف میں حدیث پڑھی ہے من عزنا فہو یقیم جو آزان دے گا اقامت وہی کہے گا مجھے بتایا گیا اشارت النس میں کہ آزان محنت ہے اور یہ اقامت اعزاز ہے جو محنت کرے گا قربانی دے گا اعزاز اسی کا ہوگا اگر آج عمران خون دے سکتا ہے تو وہ تبدیلی کی بات کرے اگر آج زردائی خون دے سکتا ہے تو وہ تبدیلی کی بات کرے اگر آج میاں نواز خون دے سکتا ہے وہ تبدیلی کی بات کرے یہ خون نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے خون وہ دے گا جس کے باپ نے خون دیا ہو جس کے دادا نے خون دیا ہو ہم شاملی کے مجاہدین کے بیٹے ہیں ہم پانی پت کے لڑائی لڑنے والوں کی اولاد ہیں ہم میسور کے جنگ کو گرم کرنے والے لوگ ہیں ہماری ماضی بالکل واضح ہے ہے درخسندہ ہم نے کل بھی خون دیا تھا ہم آج بھی خون دیں گے ختم نبوت کے لیے خون دیں گے اپنی وزارت کے لیے نہیں دیں گے صدارت کے لیے نہیں دیں گے ختم نبوت کے لیے دیں گے اور انشاءاللہ اس طرح خون دیں گے اب کی بات تبدیلی آئے گی بےودگی کی بنیاد پر نہیں آئے گی فحاشی کی بنیاد پر نہیں آئے گی قادیانیت کی بنیاد پر نہیں آئے گی اب کی بات تبدیلی آئے گی تو انشاءاللہ ختم نبوت کی بنیاد پر تبدیلی آئے گی انشاءاللہ شاء اللہ ہم کسی جذبات میں نہیں آتے اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرمائیں ان سے پوچھا جائے اسلام کسے کہتے ہیں اس لیے کہ اسلام کے نام پر ملک بنا تھا جب ملک بن رہا تھا تو اس میں پانچ قومیتیں تھیں پنجابی پختون سندھی بلوچی اور بنگالی اور ان تمام کی تہذیب زبانیں علاقے الگ الگ ہیں رہن سہن کے طریقے بھی الگ ہیں اس میں سوچا گیا کہ کون سی بات بھائی اٹھیں گے تو جواب یہ میرا کہ کلمے کی بنیاد پر اٹھیں گے تو یہ کلمہ اس کی آساسی تشکیل کا ذریعہ ہے اگر آپ کل پاکستان کے بنانے میں یہ نعرہ لگا دے کہ ہم ترقی کریں گے آج میں یہاں یہ بات نہ کر سکتا اگر آپ پاکستان کے بنانے میں یہ بات کر دے کہ ہم معیشت کی خوشحالی چاہتے ہیں تو آج میں یہ بات نہ کر سکتا اگر آپ یہ کہ سیکورٹی اسٹیٹ بنانا ہے تو آج یہ بات میں نہیں کر سکتا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے کہا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر بتا دیا جائے کہ لا الہ الا اللہ کے نظام میں رکاوٹ کیا ہے یہ علماء جو تشریف فرما اسٹیج پر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اسلام کسے کہتے ہیں یہ مجھے جواب دیتے ہیں کہ اسلام تین چیزوں سے عبارت ہے عقیدہ ہے عبادات ہیں اور معاملات ہیں آج سڑسٹھ سال گزرنے کے بعد میں تجزیہ تو کر سکتا ہوں کہ میرے عبادات کا کیا ہوا کتنی ترقی ہو گئی میرے معاملات کا کیا ہوا کتنی ترقی ہو گئی میری عقیدے کا کیا ہوا کیا پاکستان بننے سے پہلے میرا عقیدہ محفوظ تھا یا پاکستان بننے کے بعد میرا عقیدہ محفوظ رہا پاکستان بننے سے پہلے میرے عقیدے کا مذاق اڑایا گیا یا پاکستان بننے کے بعد میرے عقیدے کا مذاق اڑایا گیا میرے عبادات اس وقت کیسی تھی آج کیا ہے معاملات کیا تھے یہ تسلیم کر لیا جائے اس کا اعتراف کیا جائے کہ پاکستان ہم نے کسی بدماشی کے لیے نہیں بنایا کرپشن کے لیے نہیں بنایا زنا کے لیے نہیں بنایا یہاں پر جوئے کے اڈوں کے لیے نہیں بنایا شراب کے لیے نہیں بنایا پاکستان بنائے نامو سے کے لیے بنا ہے پاکستان بنائے تو یہاں ختم نبوت کے لیے بنا ہے عظمت صحابہ کے لیے بنا ہے پاکستان بنائے عظمت قرآن کے لیے بنائے میں اشتعال میں تو نہیں آتا اگر عظمت قرآن مجروح ہے میں اشتعال میں نہیں آتا جذبات میں نہیں آتا لیکن اگر عظمت صحابہ مجروح ہے میں اشتعال میں نہیں آتا سٹھ سٹھ سال کا تجزیہ پیش کرتا ہوں اگر میرا قرآن مجروح ہے صحابہ کی عظمت مجروح ہے نامو سے رسالت مجروح ہے عبادات کی وہ پوزیشن نہیں معاملات کی وہ پوزیشن نہیں میرے آنے والا بیٹا آنے والی نسل ضرور خیال کرے گا کہ پاکستان بنانے میں ہمیں کیا فائدہ ہوا مذہبی لوگوں کیا فائدہ ہوا تجزیہ کرنے دیجئے تجزیہ کرنے دیجئے اگر تجزیے کی بنیاد پر یہ ملک ترقی کر رہا ہے تو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے اور اگر ترقی نہیں کر رہا تو میں اس کو سیکولر نہیں بننے دوں گا یہ دوبارہ پاکستان بناؤ آپ سیکولر لوگ خون دو سیکولر لوگ امریکہ کے بیٹے جا کے جیلوں میں چلو وہاں پر تحریک چلاؤ پھر تم جو ملک بناؤ گے اس میں ہمارا حق نہیں ہوگا حصہ نہیں ہوگا لیکن موجودہ پاکستان یہ قادیانیوں کا پاکستان نہیں ہے یہ ختم نبوت کے غلاموں کا پاکستان ہے انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ انشاءاللہ انچہ اونچا بولیے انشاءاللہ یہ پاکستان صحابہ کے گستاخوں کا پاکستان نہیں ہے یہ صحابہ کے غلاموں کا پاکستان ہے انشاءاللہ اور یہ پاکستان وہ قرآن مجید پر گولی چلانے والوں کا پاکستان نہیں ہے یہ پاکستان قرآن مجید کو سینے سے رکھنے والوں کا پاکستان ہے آپ نے اس کو منزل سے دور کر دیا اب شاملی کے مجاہدین کے بیٹے اپنے سرف اور کفن پان کر میدان میں نکلیں انشاءاللہ پاکستان کو اسلامی پاکستان بنا کر دم لیں گے انشاءاللہ شاء اللہ آواز میں انشاءاللہ آواز اونچی نہیں آ رہی اور اونچی آواز میں اور اونچی آواز میں میں اس مطلب پہ نہیں سمجھا پاکستان کے مطلب پر اور آج کل تو اس سے روگردانی کی جا رہی ہے ٹی وی پر بتایا جاتا ہے لکھنے پڑھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا وہ نعرہ بھی عوام کے ذہن سے نکالا جا رہا ہے وہ نعرہ بھی عوام کے ذہن سے نکالا جا رہا میں عبادات کا تجزیہ کرتا ہوں میری بات سے اتفاق ضروری نہیں سننا ضروری ہے بس پھر میں عبادات کا پہلے معاملات کا تجزیہ کروں گا کہ ہمیں پاکستان سے پہلے معاملات کیا تھے اب کیا ہیں پھر عبادات پھر عقیدے کا انتہائی قابل احترام سامعین معاملات کی پوزیشن یہ ہے کہ ہماری معیشت سود میں جکڑی ہوئی ہے ہمارا سپریم کورٹ ایک درخواست پر سودی نظام کا حکم دیتا ہے ہمارا state bank I M F کا غلام ہے ورلڈ بینک کا غلام ہے میرے انتہائی پاک باز حضرت مولانا مفتی محمد حسن وہ بھی مجبور ہے سودی نظام میں میرا شیخ الحدیث وہ بھی سودی نظام میں جکڑا ہوا ہے یہ کون سا سود ہے یا اتق اللہ وزرو ما بقی من الربا ان کنتم مومنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون اللہ کا حکم ہے سود چھوڑ دو یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی سود کرتا ہے اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے کوئی آدمی اپنی والدہ کے ساتھ کعبہ کے اندر زنا کرے اس سے زیادہ بڑا گناہ سود کا ہے پاکستان کے قیام سے پہلے تو ایسا نہیں تھا غیر مسلموں کی حکومتی بیاج راج تھا ایسا تو نہیں تھا میں نے پاکستان بنانے میں یہ فتویٰ لے لیا کہ میں ایسے معیشت کے نظام میں جکڑا ہوا ہوں جو سراسر سود ہے آج پاکستان کی کوئی ایک ایک بازار بتا دیا جائے جہاں شریعت کے مطابق تجارت ہوتی ہو آج پاکستان میں کوئی ایک صنعت دکھا دی جائے جہاں شریعت کے مطابق عمل ہوتا ہو ایوان صنعت تجارت ہم نے تو پاکستان اس کے لیے نہیں بنایا تھا اختصار سے کہہ رہا ہوں یہ عبادات اب عبادات کی بات آتی ہے جب پاکستان نہیں بنا تھا تو نماز نماز تھی روزہ روزہ تھا جب پاکستان نہیں بنا تھا تو حج حج تھا قرآن مجید کا یاد کرنا بہت بڑے ثواب کی بات تھی علماء کرام کا احترام کیا جاتا مدرسے بنتے تھے علماء قتل نہیں ہوتے تھے آزادی کی تحریک کے بغیر اور آج عبادات کی بات یہ کہ نماز کو دہشت گردی سے تعبیر کیا گیا آج داڑی کا نام دہشت گردی آج سر پر ٹوپی رکھنے کا نام دہشت گردی اور اگر میری بیٹی پردہ کرتی ہے مشکل ماحول میں اس کو بھی دہشت گردی کہا جاتا ہے میں نے کیا کما لیا پاکستان نہیں بنا تھا تو یہ چیزیں دہشت گردی نہیں تھی یہ عبادت تھی اور آج بغیر حکمرانوں کی وجہ سے دہشت گردی بن گئی جب نماز دہشت گردی بن جائے کوئی مسجد کو نہیں آئے گا جب مدرسہ دہشت گردی بن جائے لوگ اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے جب پردہ دہشت گردی بن جائے تو کوئی بچی پردہ نہیں کرے گی جب داڑھی اور پگڑی دہشت گردی بن جائے نئی نسل داڑھی نہیں رکھے گی پگڑی نہیں رکھے گی اگر میرا میری یاداشت ٹھیک ہے ٹھیک نہیں تو آپ ٹھیک کرا دیں ہمارے ہاں علماء کی ایک بہت بڑی فہرست شہید ہو گئی ہے یہ شاعر اسلام ہے اتنے لوگ قیام پاکستان سے پہلے ایک تو آزادی کی جنگ ہے وہ الگ بات ہے اتنے لوگ ایک ایک کر کے نہیں مارے گئے مجھے بتا دیا جائے مفتی نظام الدین شاہ مزئی کا کیا گنا تھا مجھے بتا دیا جائے مولانا یوسف لدھیانی کا کیا گنا تھا مجھے بتا دیا جائے مولانا اکنواز جنگوی کا کیا گنا تھا مجھے بتا دیا جائے اسلام آباد کے مولانا عبداللہ کا کیا گنا تھا مجھے بتا دیا جائے مولانا مختار اللہ کا کیا گناہ تھا مجھے یہ بتا دیا جائے کہ جامع فاروقیہ میں ایک وین اساتذہ کی مار دی گئی ان کا کیا گناہ تھا مجھے بتا دیا جائے مولانا اعظم طارق کو کیوں مارا گیا مجھے بتا دیا جائے مولانا سنجان کو کیوں مارا گیا مجھے یہ بتا دیا جائے مراج الدین کو کیوں شہید کیا گیا مجھے بتا دیا جائے وزیرستان کے مولانا نور محمد کو کیوں مارا گیا مجھے بتا دیا جائے ان علماء نے کون سی ریٹ چیلنج کی تھی مجھے یہ بھی بتا دیا جائے کہ لال مسجد میں بچوں پر بختر بند گاڑی کیوں چڑھائی گئی مجھے بتا دیا جائے کہ غیر مسلح لوگوں کے خلاف اس طرح جنگ جرنیل نے کیوں لڑی مجھے بتا دیا جائے کہ ترپن کے اندر پندرہ ہزار لوگ کیوں مارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگل میں شیر نہیں ہوگا جنگل میں شیر ہوگا جنگل شیر سے خالی نہیں خلق اللہ للحروب رجالا ورجالا لقصد وسریدی خلق اللہ للحروب رجالا ورجالا لقصد وسریدی میں اور جنگلوں کو تو نہیں جانتا یہ ختم نبوت کا سٹیج ہے یا ہمارے ساتھ بریلی بھی ہوتے ہیں علماء یا ہمارے ساتھ غیر مقلدین بھی ہوتے ہیں جماعت اسلامی والے بھی ہوتے ہیں کوئی اگر ہو تو ناراض بھی نہ ہو میں ان کے جنگلوں کو نہیں جانتا کہ وہاں شہر ہے یا نہیں ہے میرے تعارف کی کمزوری لیکن یہ جانتا ہوں کہ دیوبند کا جنگل کبھی شہر سے خالی نہیں ہوا کوئی ہمیں اکیلے چلنے کا تانا نہ دے ہم سب کو ساتھ چلائیں گے انشاءاللہ یہ ہمارے بڑے ہیں لیکن اگر کسی نے امریکہ سے ڈر کر چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں ہم آج بھی اکیلے تھے ہیں کل بھی اکیلے تھے ہم نے کوئی وہاں پر مجلس عمل نہیں بنائی شاملی کے میدان میں ہم اکیلے تھے اور آج بھی اکیلے انشاءاللہ دین کی حفاظت اکیلے کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ دونوں ہاتھ بلند کرے کو ان شاء اللہ عزیز انتہائی قابل احترام سامی یہ عبادات کی پوزیشن ہے آئیے عقیدے کی بات کر دیں میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے میرا عقیدہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے میرا عقیدہ ہے کہ انبیاء حق ہیں میرا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں میرا عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا نہ ذلی نبی نہ بروزی نبی نہ فوٹو اسٹیٹ کوئی نبی نہیں ہوگا میرا عقیدہ ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں برحق نہیں معیار حق اس میں بھی نقطہ ہے میرا عقیدہ ہے کہ اولیاء کی کرامت حق ہے میرا عقیدہ یہ قبر کا عذاب ہے میرا عقیدہ ہے کہ جنت دوزخ ہے بانس بادل موت ہے میرا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں یہ میرے عقائد کی لمبی فہرست ہے کسی نے اگر نہیں پڑھی تو شرع عقائد پڑھ لے عقید تحاویہ پڑھ لے یا مفتی کفایت اللہ دہلوی کی کتاب کفایت المفتی اول پڑھ لے عقیدہ معلوم ہو جائے گا یہ میرا عقیدہ ہے اور میں یہ سارا عقیدہ پاکستان میں نافذ کرنا چاہتا ہوں لیکن سڑسٹھ سالوں کے اندر مجھے پہلے ایجنڈا ختم نبوت پر ٹھہرایا گیا الجھایا گیا یہاں سلمان تاثیر پیدا ہوئے یہاں سلمان رشتی پیدا ہوئے یہاں تسنیم نام کی عورت پیدا ہوئی یہاں آسیہ نام کے عورتیں پیدا ہوئی جنہوں نے میرے جد جی نبی علیہ السلام کو برا بلا کہا مجھے پہلے ایجنڈے پر روک دیا گیا آج میں عبادات کی بات کرتا ہوں میں شرمندہ ہو کر جواب دیتا ہوں کہ عبادات کی وہ پوزیشن نہیں جو پاکستان کے قیام سے پہلے مجھے شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے آج معاملات ایسے نہیں جو پاکستان کے قیام سے پہلے مجھے شرمندہ ہو کے جواب دینا پڑتا ہے کہ آج میرا عقیدہ اتنا محفوظ نہیں جتنا پاکستان کے قیام سے پہلے محفوظ تھا میں میں میں سوچتا ہوں کس طرح پاکستان عقیدہ محفوظ کروں میں کیوں پاکستان نبی کی عزت کو ان روشن خیالوں کا حوالے کروں میں سوچتا ہوں کہ اپنا نظریہ کس طرح نافذ کروں مجھے ایک جواب ملتا ہے کہ جب تک دیوبند کے بیٹوں نے سر کٹانا نہیں سیکھا انقلاب نہیں آئے گا عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں ہوگا اور جب یہ خون دینا پسند کریں گے تو کسی کا باپ بھی عقیدہ ختم نبوت کو نقصان نہیں دے سکے گا انشاءاللہ ناراض نہیں ہونا پنجاب والوں ہم تو آپ کے مہمان ہوتے ہیں ہم سرحد والے کوئی نہ کوئی مقابلہ کر لیتے ہیں بلوچستان میں مقابلہ ہو جاتا ہے اندرونی سندھ میں بھی کوئی نہ کوئی مقابلہ ہو جاتا ہے کراچی میں نہیں ہوتا پنجاب میں نہیں ہوتا اور آپ ساٹھ فیصد ہو میں جس بات کی معافی چاہتا ہوں وہ یہ کہ سرحد اور بلوچستان کا مولوی کھڑا ہے اندرونی سندھ کا مولوی بیٹا ہے اور کراچی اور پنجاب کا مولوی لیٹا ہے یہ جب تک نہیں اٹھے گا مسائل حل نہیں ہوں گے خدا کے لیے چودھریوں سے نکلو برادریوں سے نکلو جب انتخاب کا وقت آ جاتا ہے تو میرے لیڈر مولانا فضل رحمان میں آپ کو عیب نظر آ جاتے ہیں وہ آپ گناہ گار سمجھتے ہو اور آپ والے بڑے پاک ہوتے ہیں یاد رکھو اور اس بات کو اس کانفرنس کا مرکزی عنوان دینا چاہیے میری درخواست ہے کہ یہ ختم نبوت رسالت سے مقام رسول ہے اور نبی علیہ السلام کا نظام شریعت نظام رسول ہے جب تک نظام رسول نہیں آئے گا مقام رسول محفوظ نہیں ہوگا ناراض نہیں ہونا تاریخ دیکھ لینا جب نظام رسول تھا مقام رسول محفوظ رہا اور جب نظام رسول نہیں تھا مقام رسول محفوظ نہیں تھا اٹھو خدا کے لیے نظام رسول کا وعدہ کرو کہ انشاءاللہ نظام رسول اس ملک میں لا کر رہیں گے ان شاء اللہ اللہ آپ تیار ہو ہر سال ہم یہاں وعدہ کرتے ہیں آپ تیار ہو تو آپ تیار ہوتے ہو نتیجہ نہیں آتا آپ کو نتیجہ دینا چاہیے سیکولر لوگوں کو کا مقابلہ کرو ڈٹ کر علماء کو میدان میں لاؤ میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں انشاءاللہ نظامی رسول کے لیے تعاون کرو گے انشاءاللہ دونوں ہاتھ بلند کرو نہیں ایک حادثہ نہیں ہوگا اور میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ جب نظامی رسول آئے گا پھر ہمیں ختم نبوت کے لیے جلسے نہیں کرنے پڑیں گے میں نے سرگودا کے جلسے میں کہا تھا کہ افغانستان میں ختم نبوت کا جلسہ نہیں ہوتا اور یہاں ہر دن جلسے ہوتے ہیں یا تو وہ ٹھیک ہے ہم غلط ہیں اور یا ہم غلط ہیں وہ ٹھیک ہے وہ جلسہ نہیں کرتے اللہ کرے یہاں بھی افغانستان کی طرح ماحول پیدا ہو جائے کہ ہمیں آپ کو بلانا نہ پڑے ختم نبوت کے لیے ختم نبوت کا غلام ایوان صدر میں بیٹھا ہو وہ ایک آرڈر کرے کہ قادیانیوں کے لیے پاکستان قبرستان ہے کوئی قادیانی نہیں بچے گا انشاءاللہ شاء اللہ آپ اس کے لیے تیار ہو ناراض نہیں ہونا یہ وقت آخر آخر ہے میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ ختم نبوت کے لیے خون دینا چاہتے ہو انشاءاللہ اور یہ ضروری ہے میں نہیں کہتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انکان آبا حکم و ابنا حکم و اخوان حکم و ازواج حکم و عشیرت حکم و اموال طرف تم ہوا و تجارت تخشون کسادہ و مساکن ترزونہا احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتی اللہ بعمری علماء سے معذرت میں دلالت التزامی کے مطابق اپنے مزاج کے مطابق ترجمہ کرتا ہوں یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سیرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ذوق خدائی قل ان کا نا ابا حکم و ابنا حکم و اخوان حکم و ازواج حکم و عشیرت حکم و اموال نت طرف تمہا و تجارتن تخشون کا زادہ ترجمہ اپنے مزاج کے مطابق کرتا ہوں ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغامی سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و امال نقترفتموها و تجارتا تخشون کسادا ترجمہ اپنے مزاج کے مطابق یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بتانے و موگما لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گل و کا نئی پابند بہاروں کی خزاں لا الا اللہ بتیں جماعت کے آستینوں میں مجھے حکم ازاں لا الہ الا کو نبا حکم و اپنا حکم و اخوان حکم و ازواج حکم و عشیرت حکم ترجمہ اپنے مزاج کے مطابق نماز اچھی روزہ اچھا زکات اچھی اور حج اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا انشاءاللہ نبی کی عزت کے لیے جان دیں گے انشاءاللہ العظیم دونوں ہاتھ بلند کرو نہیں آپ کے ہاتھ بلند ہوئے اس میں جوش نہیں تھا دونوں ہاتھ بلند کر کے بتاؤ کہ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ آپ ہاتھ بھی بلند کرو کھڑے بھی ہو جاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں رات کا آخری پہرے کھڑے ہوئے بغیر نہیں ہوگا انشاءاللہ جان دو گے انشاءاللہ آپ جذبات میں نہ آئیں آپ کا یہ خیال ہو کہ خطیب کے خطابت کی وجہ سے نہیں خالص پاکستان میں نبی کی عزت کا مسئلہ درپیش ہے ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں ہم پاکستان میں بیگانے ہو گئے بیگانے اپنی عزت تو کوئی بات نہیں عالم کی عزت کوئی بات نہیں نبی کی عزت کی بیک مانگ رہے ہیں اور پنجاب والوں آپ خون نہیں دیتے تو ہم پہ یہ بات آتی ہے آپ خون دو گے انقلاب آئے گا انشاءاللہ اگر کوئی آدمی بے حیائی کی بنیاد پر انقلاب لا سکتا ہے تو کیا ہم ختم نبوت کی بنیاد پر انقلاب نہیں لا سکتے اس انقلاب کے لیے خون چاہیے دونوں ہاتھ بلند کرو انشاءاللہ خون دیں گے آپ یہ میڈیا والے منکر نکیر کے بیٹے ان کو سمجھ نہیں آتی ان کو سمجھانے کے لیے ہاتھ یوں ہلاؤ تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ اتنی تعداد میں لوگ نبی کی عزت کے لیے خون دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ اللہ خون دیں گے اونچی آواز میں انشاءاللہ آپ اللہ خون دیں گے اور اونچی آواز میں خون دیں گے اگر آپ نے خون دینے کا وعدہ کیا تو میں آپ کو ایک پیش کی خوشخبری دیتا ہوں اور وہ یہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا واخر و الحمد للہ رب العالمین